بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں نہ مقرر ہوں ان نسبتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے جہاد کی نسبت امیر صاحب کی نسبت اور پیار طلحہ کی نسبت اللہ تعالیٰ اس نسبت کے ذریعے سے ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ایمان والا بنایا کلمہ نصیب فرمایا اور پھر اس دین کی سمجھ دے کر اللہ تعالیٰ نے جہاد جیسی جہاد جیسے اعلی عمل کی توفیق نصیب فرمائی اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے اور اللہ کی جس نعمت کا بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں تو بھائیو یہ جہاد والا عمل بہت اعلیٰ عمل ہے اور اس کو یعنی بندہ پلے باندھ لے کہ اس کو اللہ سے مانگے اللہ سے طلب کرے اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ تاہیات اس کے ساتھ جوڑے رکھے اور آخرت میں مقبول شہادت نصیب فرمائے تو جہاد کا عمل ایسا عمل ہے کہ اسلام کی آبیاری کے لیے مسلمانوں کی عزت کے لیے اور کلمہ کی سر بلندی کے لیے ایسے ہے جس میں جیسے روح ہو تو جہاد ہمارے اوپر فرض عین ہے جیسے نماز روزہ فرض ہے اسی طرح جہاد بھی فرض ہے دیکھیں ہم نے علماء کرام سے جو سنا کہ ایک بالشت زمین جس پر پہلے اسلام نافذ رہا ہو اور اس پر اگر کافر قبضہ کر لیں اور اسی طرح ایک ایک مسلمان کی جان اگر لے لی جائے اس کا بدلہ اور کسی مسلمان کے مال پر قبضہ کر لیا جائے اس کو واپس چھڑانا اسی طرح اور بھی شرطیں ہیں تو یہ یعنی وہاں الفاظ جو ہم سنے کہ ایک بالش زمین اور ایک مسلمان اور ایک مسلمان کی جائیداد پر قبضہ اس کو چھڑوانا اس علاقے کے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے اور جب ہم نظر دوڑائیں اس طرف حالات کی طرف تو اب دیکھیں ہمارے کتنے مسلمان شہید ہو گئے خود افغانستان کے اندر جب روس گیا تھا اس وقت سولہ لاکھ کی گنتی آتی تھی کہ سولہ لاکھ مجھے مسلمان شہید ہو گئے اور روس جانے کے بعد پھر کتنا ظلم ہوا پھر امریکہ آیا کشمیر کو کتنے کتنا عرصہ ہو گیا کتنے لوگ شہید ہو گئے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے کتنے ہزار بار ہمارے اوپر جہاد فرض ہے کہ بھئی ایک مسلمان پر کے قتل پر جہاد فرض ہے تو لاکھوں مسلمان پہ قتلوں پر جہاد کیسے فرض نہیں تو میرے بھائیوں جہاد عزت کا راستہ ہے جہاد چھوڑنے سے مسلمانوں پر ذلت آتی ہے تو اس ذلت سے بچنے کے لیے جہاد کو اپنائیں اپنی زندگی کا اڑونا اوڑھنا بچھونا بنائیں جہاد چھوڑیں گے تو ذلت ہمار مسلط ہو جائے اس سے اور ذلت کیا ہو کہ اب ناموس رسالت کے لیے جو آواز اٹھاتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناموس کا جو لوگوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہوا ہے اگر جہاد ہوتا تو کسی کو کیا ضرورت تھی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی بھی اٹھاتا اب اگر ہمارے بزرگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اگر ہم صحیح مجاہد ہوتے ہمارے اندر مضبوط جہاد ہوتا تو کسی کو جرد نہ ہوتی تو اب ہم خود حالات کو دیکھیں کہ جہاد ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور پھر ہم شکر کریں کہ ہم نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہاد سے جوڑا اتنی اعلیٰ جماعت نصیب فرمائی اور اتنے پیارے امیر محترم نصیب فرمائے ان سب کو شکر شکر کے ساتھ لیں اور ان کو ہمیشہ ان کو نہ چھوڑیں ان کا ساتھ دیں اللہ ہم عمل کی توفیق نصیب فرمائے